حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بے وقوفوں کی اولاد دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب نہ ہو جائے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار دو سو نو یہ حدیث صحیح ہے